سید نابو خرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے البتہ مالک پر اس کا صدقہ فطر فرض ہے حدیث نمبر تینتیس سو چھیانوے مسند احمد